طیب طریقے سے کھاؤ کھانا اور پینا انسان کی زندگی کا اہم حصہ ہے ریلیکسیشن کا انجوائمنٹ کا تفریح کا وقت ہوتا ہے اللہ کا فضل اس کی رحمت دیکھیے کہ اس انجوائمنٹ کو بھی اس ہماری ضرورت کو بھی اور ہم ضرورت کے ساتھ جو خواہشات کی بنا پر کھاتے ہیں سب کو اللہ نے اپنے فضل سے عبادت بنا دیا پتہ کیا چلا کہ اپنے نفس کو خواہشات سے روکنے پر ہی صرف ثواب نہیں ہوتا بلکہ نفس کی جائز خواہشات جائز طریقے سے پوری کرنے پر بھی اجر ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ شکر گزار کھانے والا صبر کرنے والے روزدار کے برابر ہے کھانا کھا کر الحمد کہنا بسم اللہ پڑھ کر کھانا اور اس کے بعد الحمد کہنا اس پر بھی اجر ہے خوشگوار صحت مند بیلنس غذا حلال ہے طیب چیز انسان کھائے حرام چیزیں جتنی بھی اللہ نے حرام چیزیں جتنی بھی چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے کیوں حرام کیا ہے اللہ کا اپنا کوئی فائدہ نہیں اس کے اندر ناوز باللہ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی اپنا روب جھاڑنے کا شوق ہے ناوز باللہ ہرگز نہیں اس لیے حرام کیا کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے یا تو روح کو نقصان پہنچانے والی ہوگی وہ چیز یا عقل کو یا جسم کو یا اخلاق کو تو لہٰذا اس غذا سے روک دیا کہ مت کھاؤ ذرا سا تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں جہاں آدم اور ابلیس کا قصہ آیا تھا دیکھیے شیطان نے آدم علیہ السلام کو جب وہ غذا کھلوائی جس سے اللہ نے روکا تھا حرام کیا تھا تو کیا ہوا آدم علیہ السلام نے جب یہ غلط چیز کھا لی تو کیا ہوا عمل میں خرابی آئی نا پھر خطا ہوئی ان سے خطا ہو گئی تو یہی چیز ہوتی ہے جب انسان غیر حلال چیز کھاتا ہے اس کے عمل پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے جیسے سورہ ممنون میں ہم پڑھیں گے یا رسول رسولو کلو منت طیباتی یہ واہ ملو اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو شیطان چاہتا ہے کہ پہلے حرام کھلوائے حرام ذریعے سے کما کر کمانے کی ترغیب دے اور اس کے بعد جب وہ غذا جسم کا حصہ بن جائے تو ظاہر ہے پھر اللہ کی معصیت میں اس حرام سے پلے ہوئے جسم کو لگانا شیطان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا اور راہ راست نہ پائی تو کیا پھر بھی یہ انہیں کی پیروی کیے چلے جائیں گے ہر دور کی مشکل یہ رہی ہے کہ اللہ اور رسول کی بات کے مقابلے میں خاندانی روایات کو رسومات کو آبا و اجداد کے طریقوں کو اہمیت زیادہ دی گئی کسی بھی رسم کو چھوڑنا یا کسی آبا و اجداد کے طریقے کو چھوڑنے پر معاشرے کی طرف سے خاندان کی طرف سے تنقید آتی ہے اس تنقید کو انسان جب برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا اور یہ وہی نہیں رکھتا جس نے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں کیا ہو ورنہ ولدینہ آ من و اشد و حب اللہ تو پھر اس کے لیے یہ چیزیں بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہیں وہ سوشل آؤٹ کاسٹ بن کر نہیں رہنا چاہتا اور دوسری بات یہ کہ جو آبا و اجداد کی پیروی کی بات ہے یہ تو صرف سمجھیے کہ ایک اسکیپ روٹ ہے ایک فرار کا راستہ ہے اللہ کی اطاعت سے ورنہ اگر آبا و اجداد کی اطاعت کرتے تو دنیا کے معاملات میں بھی کرتے لیکن جہاں اپنی زندگی زیادہ آسان کرنے کی زیادہ پر آسائش کرنے کی بات آتی ہے وہاں یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہمارے آبا و اجداد تو پہلے گھوڑوں پر یا گدھوں پر بیٹھا کرتے تھے تو آج ہم گاڑی میں کیوں بیٹھیں یا ہمارے آبا و اجداد نے تو کبھی ٹی وی نہیں دیکھا تو آج ہم ٹیلی ویژن کیوں دیکھیں نہیں ہم کہتے ہیں وہ زمانے بدل گئے اب علم بہت آ گیا ہے تو اب جو علم ہے اس کے پیچھے چلو اسی طرح ہو سکتا ہے آبا اجداد کے پاس علم نہ ہو لا علمی کی وجہ سے کچھ غلطیاں ان سے ہو گئی ہوں تو ان کی غلطیوں کو ہم کیوں کنٹینیو کریں علم جب آ گیا حق پہنچ گیا اللہ رسول کی بات آ گئی اللہ کے بھروسے پر پھر ان چیزوں کو انسان چھوڑ دے مسل کفر کا مسل الدین یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو اور کوئی چیز ایسی نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھینٹ چڑھا دیتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں ولا یکلم اللہ یوم القیامہ اب آپ دیکھیں اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن یوزک کی ہم نہ ان کو پاکیزہ کرے گا ولا مذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے وہ تو یہ آیت پڑھ کر لرس جائے گا اللہ مجھ سے بات نہیں کرے گا وہ تو فوراً چھوڑ دے گا ان کاموں کو اور جس کو اللہ سے محبت نہیں وہ کندھے اچکا کر کہے گا سو واٹ نہیں ہے نہیں بات کرتا نہ کرے واٹ ڈو آئی کیئر تو جن کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے ٹھیک ہے اللہ نمٹ لے گا اور یہ ایٹیٹیوڈ کیوں ہے کیوں نہیں اللہ کی بات مانتے دنیا کی محبت کی وجہ سے فما النار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ دنیا کی ٹیمپٹیشنس پر تو صبر کر نہیں سکے لوگوں کی طرف سے دین پر چلنے میں جو اعتراض آتے ہیں وہ تو برداشت کر نہیں سکتے اللہ کا حکم ماننے میں جو تھوڑی بہت ڈسکمفرٹ ان کو فیس کرنی پڑتی ہے وہ گوارا نہیں کہ دنیا میں تو یہ بے صبری ہے یہ قوت برداشت کی کمی ہے لیکن واہ کیا حوصلہ ہے کہ جہنم کی آگ برداشت کرنے کو تیار ہیں فما ازبراہ ملنا اور تعجب ہے ان پر کیسے صبر کیے بیٹھے ہیں آگ کے اوپر کتنے بہادر کیسے بے خوف ہیں اللہ کے عذاب سے کیسے ہیں کہ گمراہی کے ساتھ یہ مغفرت سمجھتے ہیں کہ ان کو مل جائے گی اللہ نزل الکتاب الکتاب بالحق الذین اختلفوا فی لفی بعید یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کر دی تھی مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں مسکینوں اور مسافروں مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور نیک لوگ وہ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں یہ سچے لوگ ہیں اور یہی متقی ہیں یا دیکھیے نیکی کا ایک جامع تصور دے دیا گیا کمپریہنسو ڈسکرپشن ہے نیکی کا حقوق اللہ بھی آ گئے حقوق العباد بھی آ گئے سب سے پہلے تو سو باتوں کی ایک بات بتا دی کہ کوئی کام جو نیکی سمجھ کر کیا جائے اس کے لیے ایمان شرط لازم ہے ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں ایمان لاؤ ہاں پھر یتیموں کی اور بیواؤں کی اور معاشرے کے دبے ہوئے طبقوں کی تم خدمت کرو بہت اچھی بات ہے تمہیں قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دو کلاسز بن گئی ہیں ایک وہ جو ہیومینیٹیرین کازز میں حصہ لیتے ہیں فلینتھراپسٹس ہیں انسانیت کی خدمت کرتے ہیں لیکن دوسری کلاس کون سی ہے جو قرآن پڑھتی ہے پڑھاتی ہے نماز پڑھتی ہے زکوٰۃ دیتی ہے یہ لگتا ہے کہ دو مختلف گروہ بن گئے ہیں جیسے کہ جو ہیومینیٹیرین کازز میں حصہ لیتے ہیں وہ دین کا قرآن کا اتنا زیادہ ذکر کرتے ہوئے سنائی نہیں دیتے جو قرآن پڑھنے پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں وہ دکھی انسانیت کی طرف توجہ نہیں کرتے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان دو طبقات کو ملا لیں یہ کوئی اپوزٹ نہیں ہے مختلف نہیں ہیں جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں وہ قرآن پر عمل کریں پورا شریعت کو مانیں شریعت پر عمل کریں اپنی مسلم آئیڈینٹی کو اجاگر کریں اپنے مسلم ہونے کو نمایاں کریں اور جو قرآن اور دین کا کام کر رہے ہیں وہ ضرور دکھی انسانیت کی طرف بھی رخ کریں اپنا لوگوں کی مشکلات دور کرنے کی بھی کوشش کریں اپنا اپنی عبادت کے خول میں بند ہو کر معاشرے کی طرف سے بے حص ہو کر نہ بیٹھ جائیں کوئی کہتا ہے کہ ہم یہ سارے کام کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ماسٹر نہیں بن سکتے کسی کام کے لیکن تھوڑا تھوڑا سب چیزوں میں حصہ ڈالا جا سکتا ہے زیادہ حصہ چلیے ایک کام میں آپ لگا رہے ہیں تھوڑا حصہ دوسرے کام میں لگا دیجئے آخر انسان کا جسم ہوتا ہے سارے کام بیک وقت کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہم بیک وقت سانس لے رہے ہوتے ہیں ہم بیک وقت بول رہے ہوتے ہیں ہم بیک وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح ہم بیک وقت اللہ کے بندے بن سکتے ہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں شریعت پر عمل کر سکتے ہیں اور شریعت کے عمل کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے دبے پسے کمزور طبقوں کا خیال رکھیں یہ اسلام سے باہر کی چیز نہیں ہے کوئی جو کسی اور نے ہم کو دے دی ہو ہمارا اپنا قرآن ہمیں اس چیز کی ترغیب دلا رہا ہے یا ایو الدین آ منو اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے اور عورت اس جرم کے مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے اور قاتل کو لازم ہے کہ راستے کے ساتھ خوں بہا ادا کر دے یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے عقل رکھنے والوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے امید ہے تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے یہاں پر کیپٹل پنشمنٹ کا ذکر ہے موت کی سزا کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس میں بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ انسانیت ادھر ادھر بھٹکتی ہوئی ادھر ادھر تجربات کرتی ہوئی ٹھوکریں کھاتی ہوئی بلا آخر پھر اس ہی قانون کی طرف لوٹ آئی ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ بہرحال ضروری ہے اور جہاں جہاں کیپٹل پنشمنٹ نافذ ہے جہاں جہاں موت کی سزا نافذ ہے وہاں یقیناً جرائم میں کمی آ جاتی ہے قتل کی وارداتیں کم ہو جاتی ہیں دیکھیے کہ جس شخص نے ایک دفعہ کسی کی جان لے لی اس کی جھجک اٹھ جاتی ہے وہ یہ کام دوبارہ بھی کر سکتا ہے اس ایک شخص کی موت دراصل سارے معاشرے کی زندگی ہے سارا معاشرہ محفوظ ہو جائے گا اگر مجرم کو سزا دے دی جائے مجرم سے ہمدردی در اصل بے قصور لوگوں سے دشمنی ہے تو تمہاری زندگی ہے ولکم فلقصہ سے حیات ہوئی یا اول الباب ساس میں تمہاری زندگی ہے تم معاشرہ محفوظ معمون رکھنا چاہتے ہو تو تم قاتلوں کے ساتھ ہمدردیاں مت کرو سزا دو تاکہ تمہارے بچے تمہارے گھر محفوظ ہو جائیں تو یہ موت کی ایک شکل قتل اور اس کا ذکر کیا گیا اب ایک اور موت کی شکل کا ذکر کیا گیا کتب علیہ کم حضر احد الموت تو ان طرح کا خیراسی والدینی والاقربین بالمعروف حقا للمتقین المتقین تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے یہ حق ہے متقی لوگوں پر پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس میں کچھ گناہ نہیں اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یہاں وراثت اور وصیت کا حکم آ رہا ہے یہ دراصل ابتدائی حکم ہے ابھی تک وراثت کے قوانین نازل نہیں ہوئے تھے عرب معاشرے میں قاعدہ یہ تھا کہ بڑا بیٹا ساری وراثت لے لیا کرتا تھا تو پہلے اس کی اصلاح کی گئی کہ نہیں بلکہ سب کا حصہ اس اس کے اندر اس وراثت میں ہوگا تو دو بہت حساس معاملات کا ذکر کیا گیا پہلے قتل اور پھر وسیعت ایسے حساس اور مشکل معاملات میں صحیح فیصلہ صرف خشک قانون کی بنا پر نہیں ہو سکتا جب تک فیصلہ کرنے والوں میں اور فیصلہ قبول کرنے والوں میں تقوی کی صفت نہ ہو اب تقوی حاصل کرنے کی ایک ایکسرسائز ہے جو کہ بتائی جا رہی ہے یا ایو الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوا کی صفت پیدا ہوگی تقوا کی صفت کا قرآن ذکر کر رہا ہے خاص طور پہ روزے کے ساتھ روزے میں ہم صرف اور صرف اللہ کی خاطر بہت سی حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں اور یہی تقوی کی دراصل روح ہے کہ انسان اپنی آزاد مرضی سے اپنے آزاد ارادے سے ان کاموں کو چھوڑ دے کہ جس میں اللہ کی ناراضگی ہو سزا کے ڈر سے باہر بیرونی دباؤ کے ڈر سے آؤٹ سائڈ پریشر کی وجہ سے نیکی کرنا یہ بھی اچھا ہے برا نہیں لیکن اصل چیز کیا ہے کہ انسان خود خود نیکی کو نیکی سمجھ کر کرنا شروع کر دے یہ تقوا کی روح ہے اور اس طرح جب نیکی کی جاتی ہے تو وہ پائیدار بھی ہوتی ہے اور کسی کے دباؤ میں آ کر انسان کبھی نیکی کے راستے سے ہٹتا نہیں ایام معدودات چند مقررہ دنوں کے روزے ہیں اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں یہی اچھا ہے کہ روزہ رکھو شہر فيه رمدان هدى للناس ہل قرآن الهدى والفرقان رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے سختی کرنا نہیں چاہتا اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو یہ دیکھیے یہ ہے اسلام کی فلیکسیبلٹی اسلام رجڈ نہیں ہے کہ مرو جیو بیمار ہو کچھ ہو رکھنا ہے روزہ اور رمضان ہی میں رکھنا ہے نہیں اللہ تعالیٰ سہولتیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے انسانوں کے لیے تو یہ بات یہاں سے پتہ چلی کہ جس کے روزے کسی عارضی مجبوری کی وجہ سے چھٹ جائیں تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ گنتی ضرور پوری کرے بعد میں اور جو دائمی مریض ہے ہر وقت بیمار رہتا ہے اس کی صحت کے کوئی امکانات نہیں پھر وہ فدیہ دے سکتا ہے حدیث میں آتا ہے مضمون یہ ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے قیامت کے دن روزہ عرض کرے گا اللہ میں نے اسے کھانے پینے اور نفس کی خواہش پوری کرنے سے روکا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما قرآن کہے گا میں نے اسے رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما دونوں کی سفارش بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی تو رمضان خاص قرآن کا مہینہ ہے اور جب قرآن انسان کی روح پر برستا ہے روح تر و تازہ ہوتی ہے بے شعوری سے انسان جب شعور کی حالت میں آتا ہے نیکی اور گناہ کے بارے میں کانشیس ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اللہ یاد آتا ہے فوراً اور جو ہی اللہ یاد آتا ہے اتنے دنوں سے بھولا ہوا تھا جو ہی اللہ یاد آیا تب اللہ کی اپنی تڑپ دیکھیے اللہ کی خوشی دیکھیے اس اگلی آیت میں اللہ کتنا خوش ہوتا ہے میرے بندے نے مجھے یاد کیا فرمایا وہ ادا یہ بادی انی اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں میں ان کو یاد آؤں تو کیا بتائیے کہہ دیجیے اتنی قریب میں بالکل قریب ہوں کہیں دور نہیں مجھ کو ڈھونڈنے کے لیے اس کو کہیں نہیں جانا گھر بار چھوڑ کے جنگلوں میں نہیں نکلنا بالکل اس کے قریب ہوں چاہے وہ فضا کی پنہائیوں میں ہو یا سمندر کی گہرائیوں میں ہو یا وہ رات کی تنہائیوں میں ہو جب جہاں مجھے پکارے گا میں جواب دوں گا اجیب و دعوت تھا دی میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں جب اور جہاں مجھے پکارے یہ کوئی اور یہ دعویٰ نہیں کر سکتا آپ پریشان ہیں ساتھ آپ کی ماں سوئی ہوئی ہے اس کو نہیں پتا کہ آپ کے دل کی کیا کیفیت ہے کتنی بھی شوہر آپ سے محبت کرتا ہو وہ بعض ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ شوہر کچھ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے اللہ ایسا ولی ایسا دوست ایسا بدود ایسا محبت کرنے والا ہے کہ ہر جگہ ہر وقت وہ سنتا ہے لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کی بات کہ کیا کرنا ہے تمہیں تم اپنی بات منوانا چاہتے ہو تو اس دوستی کا حق تو نبھاؤ فلیست جی بولی ولیو منوبی اللہ یرشدون لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لب بیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ راہ راست پالیں اپنی کہے جاتے ہو میری نہیں سنتے تو میری بات بھی تو مانو میں تمہارا خیر خواہ ہوں کیوں بدگمانی کرتے ہو کیوں تم میرے احکامات سے منہ موڑتے ہو احکامات سے منہ موڑو گے سیدھا راستہ نہیں پا سکو گے یرشدون تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہن لباس القم و ان تم لباس اللہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو لباس کی بات کی جا رہی ہے شوہر اور بیوی کا تعلق ایک بہت خوبصورت پیرائے میں بیان کیا گیا لباس انسان کی حفاظت کرتا ہے بالکل اسی طرح شوہر بیوی ایک دوسرے کے اخلاق ایمان کی حفاظت کرتے ہیں لباس زینت بخشتا ہے شوہر بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے زینت کا سبب ہوتے ہیں لباس ایپ چھپا لیتا ہے شوہر بیوی ایک دوسرے کے ایپ چھپاتے ہیں کبھی نہیں آپ سوچئے ذرا کہ اگر ہمارا لباس بولنا شروع کر دے کہ ان کا ویٹ آپ کو پتہ ہے کتنا ہے آپ کو پتہ ہے ان کی کمر کا میجرمنٹ کیا ہے ہم کتنے امبیرس ہوں ہم کہیں ہمارا لباس اور ہمارے ایپ بتاتا ہے تو یہ ایسی ہی عجیب بات ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ایپ دوسروں کو بتائے یا بیوی اپنے شوہر کے ایپ کسی کے سامنے ظاہر کرے یہ تو بہت ہی خیانت ہو گئی بہت بڑی خیانت ہے پھر لباس ہمیں سجا دیتا ہے زینت کا سبب ایک دوسرے کے لیے شوہر بیوی سجائیں اپنے آپ کو ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے میں بھی زینت کروں جس طرح وہ مجھے خوش کرنے کے لیے بناؤ سنگھار کرتی ہے تو یہ تعلق بہت ہی خوبصورت جو یہاں بیان فرمایا ایک دوسرے کا لباس ہیں ایک دوسرے کی حفاظت کا زینت کا سبب بنتے ہیں علم اللہ اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو اب یہاں پر تھوڑا سا پس منظر بتانا ہوگا شروع شروع میں جب روزے کے احکامات آئے تو مسلمانوں پر یہ بات واضح نہیں تھی کیا روزہ کھولنے کے بعد بھی کیا بیویوں سے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے تو بات واضح نہیں تھی لیکن بہرحال وہ اپنے خواہش کے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کر لیتے تھے اور پھر اندر ہی اندر ان کا ضمیر ان کو ملامت بھی کرتا رہتا تھا سمجھتے تھے کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں تو یہ آیات نازل فرما کے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ افطار کرنے کے بعد سے شہری شروع ہونے تک یعنی شہری تک یہ ہے کہ تم اپنی بیویوں سے تعلق قائم کر سکتے ہو اور فرمایا کہ ہاں اپنی بیویوں کے ساتھ تم رہو لطف اٹھاؤ اس کو بھی اللہ نے عبادت بنا دیا جیسے حدیث میں آتا ہے ان نکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے تو جو ہماری خواہشات ہیں ہماری ضروریات ہیں وہ بھی اگر اللہ کے بتائے ہوئے دائرے میں رہتے ہوئے ہم پوری کریں اس پر بھی اجر ہے اس پر بھی ثواب ہے فرمایا وکلو وشربو نیز راتوں کو کھاؤ پیو یعنی شہری کی طرف اشارہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ شہری کرو کیونکہ شہری میں برکت ہے نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدی صبح کی دھاری نمایاں نظر آئے تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو یعنی جب اعتکاف کی حالت میں ہے تو پھر اب افطار کرنے کے بعد بھی بیویوں سے تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا دل کا حدود اللہ ہی فلاں تقربہ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں ان کے قریب نہ پھٹکنا اسی طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بسراحت بیان کرتا ہے توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے اشارہ رشوت کی طرف ہے برائبری جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اراشی ولمرتشی قلعہ ہما فنار رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں آگ میں ہوں گے جس معاشرے میں رشوت عام ہو جاتی ہے تو وہاں حقوق کموڈٹی بن جاتے ہیں خریدے اور بیچے جا سکتے ہیں اور ظلم اور ستم عام ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر معاشرے کے اندر نفرت اور عداوت اور بغض لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور مظلوم کی بات سننے والا کوئی نہیں رہتا انصاف خریدی اور بیچے جانے والی چیز بن جاتا ہے لہٰذا اس چیز سے روکا گیا کہ ناجائز طریقے سے مت مال حاصل کرو یعنی کہ رشوت ہے یا سود ہے یا جوا ہے یہ سب چیزیں حرام کی کیٹیگری میں جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کرو اب موضوع کا رخ تھوڑا حج کی طرف آ رہا ہے یس الونا کا انل اہل لوگ آپ سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں کہیے یہ لوگوں کے لیے تاریخوں اور حج کی علامتیں ہیں یعنی تاریخوں کا پتہ چلتا ہے اور حج کی تاریخوں کا پتہ چلتا ہے چاند کی گھٹتی بڑھتی شکلوں سے شگون لینا کچھ تاریخوں کو مبارک سمجھنا کچھ تاریخوں کو منحوس سمجھنا مشرق مذہب کا حصہ تھا آپ کو اپنے معاشرے کے اندر بھی اس طرح کی باتیں ملیں گی کہ شادی کی تاریخ رکھنی ہے تو کہتے ہیں چڑھتے چاند رکھو اور اترتے چاند اگر رکھی تو شادی کامیاب نہیں ہوگی اسی طرح وہ ایکسپیکٹنگ مدر سے پوچھتے ہیں کہ اچھا تمہاری ڈیو ڈیٹ کب ہے اگر چڑھتے چاند میں ہے تو کہتے ہیں بیٹا ہوگا اور اترتے چاند ہے بیٹی ہوگی تو ہر چیز جو نگیٹو ہے وہ بیٹیوں کی طرف ہمارے معاشرے میں جاتی ہے مسلمان اس طرح توہم پرستی نہیں کرتے وہ چاند کو تھوڑی پوجتے ہیں اللہ کے پوجنے والے ہیں چاند کچھ نہیں کر سکتا کوئی اثر نہیں ڈال سکتا ساری خیر اور برکت اس رب کے ہاتھ میں ہے جو کہ اس چاند کا مالک ہے ربی و رب اللہ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے اب جب حج کا ذکر کیا تو ساتھ ہی ساتھ ایک بدت کی بھی نشاندہی کر دی جو کہ مشرق معاشرے میں پائی جاتی تھی ولی سلبر من یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو نیکی تو اصل یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو البتہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو مشرق حج کیا کرتے تھے اس لیے کہ خود کو دین ابراہیمی پر وہ کہتے تھے حج اور نماز کی عبادتیں ان کے ہاں پائی جاتی تھیں ہاں یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سا بگاڑ آ گیا تھا لیکن بہرحال نام کی حد تک موجود تھیں ان کا طریقہ یہ تھا کہ اگر حج کے دوران ان کو اپنے گھر کسی کام کے لیے آنا ہو تو وہ کہتے تھے کہ جس دروازے سے ہم اپنے گناہ لے کر باہر نکلے ہیں اب اس دروازے سے ہم داخل نہیں ہوں گے تو وہ پچھلے دروازے سے آیا کرتے تھے تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ایسی بےمانی رسومات تقوی کے خلاف ہیں بلا وجہ دکھاوے کی دینداری مت کرو بلا وجہ رسومات کے اندر مت پڑو تقوی اختیار کرو سب سے بڑی نیکی وہی ہے ایک اور نیکی کی قسم کی طرف اشارہ ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں فتنہ ایسے حالات کہ انسان اللہ کی بندگی نہ کر سکے وہ دراصل فتنہ ہے دوسری بات کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کے متعلق احکامات دیے جا رہے ہیں کہ جنگ کی حالت میں کیا کرنا ہے ان اے اسٹیٹ آف وار مقصد ایک تو بتا دیا کہ اسلام کا مقصد ہے فتنے کو ختم کرنا دوسری چیز یہ کہ جنگ کی بات کی جا رہی ہے آداب اس کے بتائے جا رہے ہیں اب ان آیات کو جب آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں تمہیں کوئی کافر چلتا پھرتا نظر آئے فوراً مار ڈالنا اس کو بس میں ساتھ بیٹھا ہو گولی مار دینا پڑوسی ہو خنجر بھونک دینا یہ تو نہیں کہا جا رہا یہ تو جنگ کے احکامات ہیں اور جب جنگ ہوتی ہے ظاہر ہے اس میں تو دشمن کا زور توڑنے کی بات کی جاتی ہے کون سا کمانڈر ان چیف ایسا ہوتا ہے جو اپنی فوجوں کو یہ ہدایات دے کہ تم جب زخم لگاؤ تو بینڈیڈ بھی ساتھ لے چلنا یہ تو کوئی نہیں کہتا ایک دفعہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا مسلمانوں میں اور کفار مکہ میں اب جب یہ سلسلہ شروع ہو ہی گیا دشمن باہر آ ہی گیا اب دشمن کو للکار کر یا صرف زخمی کر کر چھوڑنا عقل مندی نہیں ہے اب یہ جو بیٹلز شروع ہو گئی ہیں اب ان کو چلنے دو یہاں تک کہ عرب بالکل شرک سے پاک ہو جائے اور وہ سارے کا سارا اسلام کے جھنڈے تلے آ جائے اس کے یہاں پر ہدایات دی جا رہی ہیں کہ وہ قاتل اے مسلمانوں ابھی اس جنگ کا سلسلہ شروع ہو ہی گیا اب اس کو رکنا نہیں چاہیے یہاں تک کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے اور مقصد یاد دلا دیا وہ یقون دینوں للہ ہی اللہ کی خاطر جنگ کرو فی سبیل اللہ جنگ کے آداب بھی بتا دیے گئے مقصد یاد دلا دیا گیا انتقام لینے کے لیے یا غصہ نکالنے کے لیے جنگ نہیں ہو رہی بے رحمی اور ذاتی کا مظاہرہ نہیں کرنا ظالموں کا زور توڑنے کے لیے ظلم سے ان کے ہاتھ روکنے کے لیے جنگ کا حکم دیا گیا تاکہ دنیا میں امن قائم ہو جائے اور اس جنگ سے پہلے کئی سال تبلیغ کے مراحل طے ہوتے رہے لیکن جو تبلیغ سے نہ مانے اب ان کو تلوار کے زور سے روکنا ہوگا تاکہ ماحول اچھا ہو جائے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور اسلام کے خلاف مزاحمت ختم ہو جائے رزسٹنس ختم ہو جائے اور اسلام کا پورا انفرادی اور اجتماعی نظام اس کا اپنا politico socio economic cultural system پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ نافذ ہو جائے تو لہٰذا یہ وہی چیز ہے جس کو کہ آج کل ہم کہتے ہیں having war in order to have peace امن چاہیے ہتھیار اٹھانے پڑیں گے مجبوراً بادل ناخواستہ لیکن کرنا ہوگا الشہر الحرام و بشہر الحرام والحرمات و قصوص ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدیں توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اب یہ کون سا تقوی ہے تقوی کا محل صرف رمضان نہیں ہے رمضان میں جو تقوی تم نے حاصل کیا تھا اب اس کا اثر پوری زندگی پر نظر آنا چاہیے جہاد پر جانے والے صحابہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیتے تھے کہ تم اللہ کے نام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر جہاد کے لیے جاؤ کسی بوڑھے بچے یا عورت کو قتل نہ کرنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہدایات دیتے تھے کہ عبادت گزار راہبوں کو کافروں کی مزدوری کرنے والوں کو قتل نہ کرو جبکہ وہ قتال میں حصہ نہ لیں تو اسلام کیا چاہتا ہے کہ سپاہی کا مقابلہ سپاہی سپاہی سے سے ہو کا مقابلہ نہتے شہریوں نہیں وہ انفقوفی سبیل اللہ عیدی کو نہ جب قتال کا ذکر آیا اس کے لیے انفاق کی ضرورت ہوتی ہے فوج تیار کرنے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے اس کی اب ترغیب دی جا رہی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو احسان کا طریقہ اختیار کرو ان اللہ یحب المحسنین اللہ محسنوں کو پسند فرماتا ہے یعنی اللہ کا دین جب ضرورت مند ہو تو اس وقت اپنا مال بچا بچا کے نہ رکھو جو یہ کرے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا دراصل وہ اپنے ہی آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا تو انفاق میں جوش اور شوق ہونا چاہیے خلوص ہونا چاہیے اللہ ہمارے مالوں کا محتاج نہیں ہے ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ اللہ ہمیں کوئی موقع دے دے کہ ہم اس کے دین کی خدمت میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈال سکیں